اور ان لوگوں پر تور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا